فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں میں سے جسے چاہو منتخب کر لو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انتیس یہ حدیث حسن ہے